والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سبحان الله وصحابه والصفاء والوفاء ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى من القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنا صدق اللہ علیہ وصدق رسول النبی کریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایو الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ ولالکہ و شعبکہ یا حبیب اللہ الحمد صلاة و سلام و بعد جملہ رسولی مسلمان السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شادی اور نکاح کے موقع دے دینی مجالس کا اہتمام اور انتظام کرنا یہ بھی تجدید دین اور احیاء دین دے سلسلے دی کڑی ہے اللہ رب العالمین اصل سب کو ساری زندگی وچ اسلام کو اور اسلام دے وچ ساری زندگی گزارن دی توفیق بخشے دوستو بزرگو انسانی زندگی کی ابتدا ابتدائی انسان تو تھئی ہے ہے نام حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے انہوں کو اسلام سادگی اور شراف اندر تو انسانی زندگی دی ابتدا اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم انسان تو فرمائی ہے اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا منصب عطا فرمائے وہ ہے منصب خلافت کیا مقام فرمائے سی ہو مقام نبوت تو پہلا انسان اللہ تبارک و تعالی دا نبی بھی ہے اور اللہ تعالی دا خلیفہ بھی ہے تو انسانی زندگی دی ابتدا اللہ تبارک و تعالی دے خلیفہ اور نبی تو ہے نبوت تو اعلیٰ کوئی مقام نہیں خلافت تو بہتر کوئی منصب نہیں تو انسانی زندگی کی ابتدا خلافت اور نبوت تو ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم دی تخلیق تو بعد اما ہوا دی تخلیق فرمائی ہے انہوں نے ذرا غور فکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت دا مقام اور منصب نہ جینے کو دیتے نہ فرشتے کو دیتے نہ حیوانے کو دیتے نہ زمین و آسمان کو دیتے خلافت اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت انسان کی تے منتخب فرمائی ہے سبحان اللہ بے شک تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بڑھایا اگو جتنی انسانی زندگی دا نظام ہے یا نظام کائنات ہے یہ تو ایک مناسب بھی ہیں اگر اللہ رب العالمین دے قانون شریعت دے مطابق چلو گے تو دنیا ابتدان تاری مزاحم ہو سی اور آخر دے وچ موافق تھی ویسی ولا کے بت المتقین تو اس کائنات دے وچ اللہ تعالیٰ نے خلافت حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمی ہے لیکن خلافت تو قابل اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکمیل خلافت کی تھی ہے تکمیل او میں اللہ تعالیٰ کے تخلیق آدم اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق تو شیطان آدم علیہ السلام کو کیوں سجدہ نہیں بھی کریں گا کو تو میں اپنے ہاتھ نال بنائیں تو تخلیق بل یعنی یہ حضرت آدم علیہ السلام دا وصف امتیازی ہے تخلیق اس مرلے دے وچ خلق تو بے دلیا اس مرلے دے وچ اما ہوا آدم علیہ السلام نال پئی میری خلافت آدم نکاح اور شادی کے نال اس موضوع کی مناسبت کلی ہے اور جڑے مغربی تعلیم تہذیب قانون والے لوگ ہیں اسلام نے مغرب کو ملاون کی ناکام کوشش کرے ہیں حالانکہ انہیں سوچا بناونا نو کیوں بنا کو پتا جی اسلام نہ رات ہوں گے آدم کو مننا پوسی ایسا اسلام کو مننا ہی نہیں ہی آدم کو باپ نہ بناؤ انہوں نے مل جل کر سب نے اتفاق کیا نظریہ ڈارمن پیش ہوا اس نے کہا انسان تو لنگور اور باندر کا بچہ ہے بہرحال آدم کا نہیں ہو سکتا تو جو ہم کہتے تھے انہوں نے خود کہہ دیا ہم کہیں گے تو ناراض ہوں گے خود کہیں تو کہتے سائنسی نظریہ ہے تخلیق آدم دے وچ حضرت ہوا شریک نہیں دوجے لفظاں دے وچ مرد دی تخلیق دے دل عورت شریک نہیں تخلیق الگ اما ہوا کہیں گے آدم دے ہوا دی اولاد بیٹھے ہو نا منیندے ہو چلو شکر پڑھو تو تخلیق قرآن پاک جا یاد بیٹھا پڑھتا شاگرد سلجا بادی کے ڈوڑے نہیں بیٹھا پڑھتا قرآن دی آیت پڑھی خلق تو بے یدیا پہلا مرلا تخلیق دا ہے ایک وچ وی اما حوا باب آدم نال شریک ہوئی دوجا مرلا ہے نفخ روح دا تصویر جسمانی اور نفخ روحانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ملائکہ کو خطاب فرمایا اللہ نے فرمایا تھا مروی فکو سبحان اللہ کہ جدو میں حضرت آدم علیہ السلام دی جس تصویر جسمانی کر گنا تو بعد میں اپنی خاص روح پھوکا اپنی طرف سے خاص روح ساجدی جسمانی ہے حالی تو سچتے ہی نہیں گرنا کیونکہ انسان کی عظمت جسم سے نہیں روح کے ساتھ ہے جسم کے ساتھ نہیں روح کے ساتھ حالانکہ تخلیق ہے جسم ہی خدا دا بنایا ہوا لیکن اللہ نے فرمایا جسم دے روح پھوکاما نفا تو فی اما ہوا ہی مرلے دے بھی کائن ہے تو جو مرد اور عورت کو برارہ بر کرنا چاہتے ہیں میں کہتے ہوں یاد والی سلام کو چھوڑنا پوسی اب آدم نال جنگ کرنی پوسی اما ہوا نال لڑنی پوسی خدا سیاں یہ جا کی ابے کو پہلے جا بنائی اما کو بعد تو مرد اور عورت برابر کرنا یہ مغرب کا نام مساواتی شیوا ہے ابا اما برابر نہیں تھی سکتے نہ مرد عورت برابر تھی سکتے برابر کریں دے کریں دے نہ بربادی بربادی بھی آ گئی ہے نہ برابری بھی آ گئی ہے اس مرلے میں کہنی یہ کہ مرلہ تخلیق آدم مرلہ و نف روم اس کہنی تری چوتھا مرلہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا کہنا سجدہ کرنا تو ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیتا ہے اما ہوا کوئی نہیں ہو گئے اما ہوا کوئی نہ تو عورت مرد کے ساتھ بداری عورت کی بات نہیں کر رہا اما ہوا کی کر رہا ہوں پاکیزہ ترین بی بی تو ایک ہے آدم علیہ السلام دے مرلہ تخلیق مرلہ تصویہ مرلہ تعظیم کہ بولو فاقہ لہو ساجدین اے مرلہ تعظیم ہے اے مرلہ تعظیم ہے بیجاد اللہ سے فرما اللہ ما آدم علیہ السلام کل کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو اسماء کلی کا علم دیا اس مرلہ تعلیم میں بھی عورت شریک سبحان اللہ اس مرلہ تعلیم بھی عورت شریک نہیں تخلیق بھی عورت شریک تعلیم بھی شریک تعظیم بھی شریک وہ جدو سجدہ کرایا کہ مرلہ تعظیم خلافت ہے مرلہ تعظیم بھی شریک نہیں تخلیق تعلیم تعظیم عورت شریک اچھا خوش تھی نے بیٹھو یار پریشان ماں ساری عمر رنے رنے ہاں سن سن کے بن گیا مالے دے تو کھڑی تے تے زنانا زنانا قوم امت دا کیا کام ہے مردانہ نظام سنبھالے یہ خلافت تو مردانہ نظام ہے زنانا نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں ایک خلافت ہے کہ ایک جمہوریت ہے خلافت کی ابتدا مرد سے ہوتی ہے جمہوریت کی ابتدا عورت سے ہوتی ہے مردانہ نظام حکومت خلافت ہے زنانہ نظام حکومت جمہوریت ہے خلافت سے مرد کو نکال دو تو جمہوریت بن جائے گی جمہوریت سے عورت کو نکال دے تو جمہوریت ختم ہو جائے گی ایسا مجبور ایسا گلا جمہوری بڑھو گا ملا اولاد پہلے سے اما بڑی ہے سڈا پہلے کی بات کر رہا ہوں تخلیق پہلا مرلہ تعلیم دوجا مرلہ تعلیم میں عورت تو اللہ دا بندہ جی اللہ سنگے آدم علیہ السلام کو تعلیم بھی تیل دیتا ہے او دے فرشتے بھی اندے بے شریک نہیں دے تو رننے کو کیمیں بتا بڑے نہیں اللہ تعالی نے تعلیم آدم دیواری ملائکہ نال مقابلہ فرمایا ہے فقال میں انہیں میں اسماء حاولائے کہ ان حقائق کونیا و شریعہ کا علم بتاؤ نہیں قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم ارے نادان علم نبوت میں علم خلافت میں تو جبریل علیہ السلام اضرایل علیہ السلام اضراعیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام جیسے ملائکہ مقربین حضرت آدم کے ساتھ شریک نہیں ہے تو نظام خلافت میں تو ملائکہ شریک نہیں ہے اور تو نظام علم محمدی اور خلافت میں مغرب کے جھوٹوں کو شامل کرنا چاہتا ہے تنخواہ لے میں تنخواہ تو آخ بھائی سارے مسئلے پیٹ سے شروع ہوتے ہیں اور پیٹ پر ختم ہوتے ہیں نہیں نہیں پہلا مرلہ انسان کا پیٹ سے نہیں شروع ہوا وہ بھی آگے بتاتا ہوں علامہ اقبال مزد تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارے کے گرا ہو کر تو تخلیق میں تعلیم میں تعظیم میں عورت شریک نہیں ہے اور سونے جنو آدم علیہ السلام دے روح مبارک اللہ سائیں پھوکی مذہب ہے آدم کا نہیں ہے آدم کا نہیں ہے مسئلہ پیٹ نبی سب تو پہلا مسئلہ پیٹو انسان آدم کا بیٹا نہیں ہو سکتا ورنہ وہ آدمیت اور انسانیت کے پر دا کالا تھبا ہے وہ ننگے انسانیت ہے ننگے آدمیت ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آدم سب سے مسئلہ بڑا پیٹ ہے تو فرشتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا تھا تو فرشتوں کا پیٹ تو نہیں ہے جس میں وہ کھاتے پیتے ہیں وہاں علم کے ساتھ ہوا تو انسان کا مقابلہ علم کا علم کے ساتھ پہلا ہے اور وہ ہے علم کیسے تعلیم الہی کیونکہ خلافت الہی ہے اس لیے تعلیم بھی الہی ہے جس کی خلافت نیافت ہوگی تعلیم بھی اسی کی ہوگی اگر خلافت ہوگی اللہ تعالی کی تو تعلیم بھی خدا کی ہوگی اگر خلافت نیافت ہوگی مغرب کی تو تعلیم بھی کفار کی ہوگی ڈاڈا تکڑا بیٹھا لینا چکر پھیرے لگ بجے ایویں گنا بابا تو میں سوال کرتا ہوں مغرب والوں سے یورپ والوں سے تمہارا سب سے پہلا اور آخری مسئلہ ہے انسان کا پیٹ یہ انسان کا سب سے پہلا آخری مسائل تمام مسائل حیات میں سب سے پہلے پیٹ پیٹ یہ شیطان اور بخار کا مذہب ہے یورپ والوں کا مذہب ہے ان کی کتابیں معیشت ابتدا سے شروع ہوتی ہے آخر تک پیٹ ہی پیٹ ہے ارے نادان اسلام کا مسئلہ پیٹ نہیں ہے اسلام کا مسئلہ انسان کا دل ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوے آدم علیہ السلام کی تب روٹی شوٹی دا بندوبست کرائے علم باد پیٹ نہیں بھوک تو لگی ہو سو لیکن وہ جنتی ماحول تھا وہ جنتی روحانی نظام تھا جنت بھوک نہیں لگنی جنت بھوک نہیں تھی لگی پی گل سارے دول بھی بنے پھر اللہ سے تو صاحب ہدایت میرا بابا اس کا مطلب ہے خلافت تعلیم اسلامی کی ابتدا خلافت سے ہوگی خلافت کی ابتدا انتہا پیٹ نہیں ہے علم ہے اور رضا خدا بندی ہے تو تخلیق تعلیم تعظیم اس کے بعد مرلہ ہے تشریح کا قانون شادی کا کس کا تشریح تو اللہ تبارک و تعالی نے تشریح منصب بھی مرد کو عطا کیا تشریح قانون بنانا شریعت یہ بھی کس کو دیا مرد کو پانچویں چھٹی ہے وہ ہے تدبیر منزل کیا بولو تدبیر منزل گھریلو نظام کا بندوبست کیا دت سیادت وہ کس کے پاس ہوگی اللہ تبارک و نے فرمایا جب جنت میں گئے آدم علیہ السلام اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت میں گئے فرمایا یہ درخت کھاؤ گے نا درخت کا پھل کھو سو تو کیا تھی میں نے جنت جو باہر بننا پوسی جنت جو باہر ویسو دل بار کمامنا پوسی فتح آدم علیہ السلام مشقت کا پمنا ہے مشقت کہ گھریلو نظام کا تحفظ بندوبست معیشت معاشرہ سارا تیکو کو سنبھالنا پوسی تو تخلیق تعلیم تعلیم تشریح اور تدبیر تخلیق خدا بندی تو کے تدبیر منزل کا گھریلو نظام سے بندوبست نیابت دے تمام مراحل قیادت اور شہادت اور امامت دے اللہ کہیں حضرت آدم علیہ السلام کو دیتے یہ کہیں مر لے جمع ہوا شریف کی کہیں نہیں آج بھی شریعت میں مرد دے اتنے ضروری ہے پہلے نال اور نفقے دا بندوبست کرے بعد شادی کا یہ تو اسلامی قانون کی بات کر رہا ہوں مغرب میں بھی ہے مگر بھی قانون خرچہ مرد اٹھائے گا ارے میں نے کہا بابا مرد اور شانہ خرچے دیواری آگے تو مرد آگے بھی پاسو کٹے تو و نفقہ ضروری ہے مرد پر عورت پر نہیں ہے عورت پر ہے مرد پر نہیں ہے کیا چلو یہ ساری قومی سننا تے فائدہ نہیں سے میرے بابا دی تخلیق کب ہوئی کیسے ہوئی کس لیے ہوئی اللہ تعالی نے خلافت تو صرف آدم کو دی ہے اللہ تعالیٰ کی شایان شانی یہی ہے کہ اس کے مرد کو اس نے خلافت دی ہے عورت دی نہیں عورت کا تکمیل ہے خلافت کے بعد عورت کی تخلیق کیسے ہوئی آدم علیہ السلام کی کبھی پسلی دے اللہ تعالیٰ نے اما ہوا کو بڑھایا کتوں کبھی پسلی چو دلی ہی پاس ہے عورت بھی ہی گل ویسو جی سارا پاسا ہیگا ہے اما روی بہ بہندی ہے ابا رو بہت سارے روڈے رہ بہن جدو یہ آدھی آ کے پچھو بار بھی آیا تھے گیا تو ڈوں ہے تو ایک علاقہ ہے تو کبھی پسلی جو بڑھایا بڑھایا کن کی قرآن پاک کی نفس اللہ تعالیٰ فرمائے لے یا سکونا الہ ہاں کہے آدم تیرے سکون کے لیے عورت کو بنایا گیا ہے تخلیق کیسے مردی چھوڑ کس لیے آدم کے لیے کس لیے بچوں کے لیے نہیں ابھی تو بچے ہیں نہیں نہیں بچوں کے لیے تخلیق نہیں ہے معاشرے کے لیے نہیں ہے دفتروں میں بسوں میں گاڑیوں کے بیٹھنے کے لیے تخلیق نہیں ہے ہوٹلوں کے لیے عورت کی تخلیق نہیں ہے عورت کی تخلیق جو ہے وہ حضرت آدم کے سکون کے لیے یعنی عورت کی تخلیق مرد کے سکون کے لیے ہے قرآن پاک قرآن پاک ہے کس کے لیے خلافت عورت جنت عورت بعد میں ملی جنت بھی بعد میں ملی خلافت پہلے ملی ہے خلافت پہلے جنت بعد میں عورت بھی خلافت پوری خلیفہ کن کے حضرت آدم علیہ السلام کن کے خلیفہ ہیں بابا اللہ تبارک و تعالی کس کے اللہ تعالیٰ کی جو خلافت ہے نا بابا اللہ تعالی کی خلافت کس کی خلافت اللہ تعالیٰ کی خلافت اور اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے لم یلید ولم یولد ولم یق اللہ ہونا عورت کیا بابا عورت کی تخلیق کس لیے مرد کے سکون کے لیے مرد کے مقابلے کے لیے نہیں ہے عورت کی تخلیق بات غور سے سنو لفظوں پر غور کرو ادھر غور کرو ادھر غور کرو فلاں والا گھما دے پترو سمجھے گا نا عورت کی تخلیق مرد کے سکون کے لیے ہے معاشرے کی سکون کے عورت سکون کے لیے سکون کے لیے عورت سکون کے لیے سکون کے لیے اور جب سکون لینا ہے تو سکون نہ ہو ہمیں جب سکون بھیجو گے تو کبھی سکون نہیں تو ہم یہی کہتے ہیں بابا دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں زندگیوں کے جیڑی زندگی دا نظام ہے اللہ تبالیٰ نے مرد اور عورت لال منسلک فرمایا ہے مرد اور عورت مرد مرد ہے عورت عورت ہے اس کے بھی حقوق ہیں اس کے بھی حقوق ہیں جب یہ دونوں اپنے حقوق اور حدود میں رہیں گے مرد مرد رہے گا عورت عورت رہے گی تکمیل جین کے بعد نظام معاشرت و حکومت و سنتلت و تعلیم و تعلم اپنے بہتر نتائج پیدا کرتا ہے جب ہر چیز اپنے ڈگر اور راستے پر ہوتی ہے اب تاریخ انسانی پڑھ لو تاریخ اسلامی پڑھ لو جد و مرد عورت ہی جہازیں آئی ہے اور عورت مرد ہی جہاں آئی ہے ادم نم تو بچن نہ معاشرے بچن نہ مذہب بچن جتنی فتنے انہوں ابتدا عورت تو تھی انتہا بھی عورت پر ہوتی ہے جتنی تاریخ انسانی تباہ اجڑے جدو عورت عورت نہیں رہتی تو مرد بھی مرد نہیں رہتے جب یہ تبدیلی بنے جس کو ہم ترقی کہتے ہیں تو بابا نہ گھر چلتے ہیں نہ ملک چلتے ہیں نہ مذہب بچتے ہیں قرآن کی تاریخ تو سبحان اللہ برطانیہ کا ایک مورخ ہے مورخ ٹوائن بی بہت بڑا مورخ ہے برطانیہ کا ٹوائن بی اس نے کتاب لکھی ہے تہذیب تہذیب اور تمدن عالم پر اس نے کہا میں نے بیس تہذیبوں کا مطالعہ کیا ہے کتنے کا بیس تہذیبوں کا مطالعہ کیا ہر تعلیم کے عروج اور زوال کی ایک ہی وجہ تھی جب عورت گھر سے باہر نکلی تو زوال شروع ہو گیا اور جب عورت گھر میں آئی تو قوموں کا عروج شروع ہو گیا یہ کافر کی گواہی ہے اور ہم ان کی گواہیوں کو نہیں مانتے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی گواہی کافی بات کر رہا ہوں انگریزی دماغ کو جو وہیں جا کر ہلتے ہیں ہی گل میں بچن مارے مت مطلب پکا چل سو تاریخ انسانی دیکھی لو ہوں کیا ہے یہ مرد عورت ہی ہے یہ ہوئی تو انسان دا تاریخ انسانی دا ایک عظیم جوڑا ہے جب ہیندے میں ڈھاٹا واٹا تھی ویندے بابا کوئی شے نہیں بچنی جب یہ اپنی ہاتھ ہاتھ دے رہا میں اللہ دی قسم مذہب بھی لذت لیندے معاشرت چی امن ہوں دے حکومت عزت وقار ہوں رب کا ایک مقول ہے کہ الناس والا دین ملوک اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں میں کہتا ہوں پھر بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ کس کے دین پر ہوتے ہیں میں کہتا ہوں الناس والا دینا تو لوگ تو بادشاہوں کے مذہب پر ہوتے ہیں جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ اپنی عورتوں کے مذہب پر ہوتے ہیں اس لیے تاریخ انسانی میں دو دین ہے ایک مردانہ دین اور ایک زنانہ دین اسلام مردانہ دین ہے اس کے علاوہ جتنی دین ہے سب اور کا سب زنانہ اس لیے جب ہم خلافت کا نام لیتے ہیں تو جمہوریت والے کیوں کہاں اٹھتے ہیں ان سے پوچھو تم تو کہتے ہو جمہوریت میں اختلاف رائے ضروری ہے تو پرچی کے ذریعے ضروری اور ممبر دو تو حرام ہے پرچی کے ذریعے اختلاف کرو تو وہ کہتے ہیں آپ کا جمہوری حق ہے اچھا جو پرچی تو بغیر کیا کرو توبہ توبہ توبہ توبہ یہ تو جمہوریت کا دشمن ہے اب میں کہتا جمہوریت میں اختلاف کرنا وہ کہتے ہو جمہوریت کی جان ہے تو میں کہتا ہوں جمہوریت میں اختلاف ضروری ہے اور جمہوریت سے اختلاف کیوں حرام ہے جمہوریت میں اختلاف ضروری ہے جمہوریت کی تو جان ہے اس کا مطلب ہے لڑتے رات لڑائی تو یہ ہے عورت تخلیق کس لیے مرد کے لیے سکون کے لیے کیا سکون کے لیے ایسے نا بابا مرد کے سکون کے لیے مرد عورت کے سکون کے لیے نہیں اس لیے چار عورتیں مرد کے لیے ہیں لیکن چار مرد ایک عورت کے لیے نہیں ہیں چار چار مرد ایک عورت کے لیے چار عورتیں ایک مرد کے لیے ہیں اگر سکون مرد اس کے سکون کے لیے نہیں بنایا گیا یہ تو اتنا مقصد ہے مرد بنایا گیا ہے خلافت کے لیے اور عورت بنائی گئی ہے خلیفہ کے سکون کے لیے تعلیم تربیت اسلام کی وہ کیسے شروع ہوگی سب سے بہترین تعلیم اور سب سے بہترین تربیت کون کی ہے قرآن مجید کی مجید کی اور قرآن مجید نے انسان کی تعلیم تربیت کیسے شروع کی ہے تربیت خود رب نے کی تعلیم بھی خود رب نے دی حضرت آدم علیہ السلام دت والا تیل سکھاوڑ والا کوئی انسان نہیں ہے رب رحمان ہے کون ہے بولو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کی خلافت ہوگی تعلیم تو وہی دے گا نا فطرت کا اصول ہے تعلیم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دی تو مرد عورت کیا ہے مرد کے سکون کے لیے ہے تو اب اگر آپ نے سکون لینا ہے تو دوسروں سے بچانا ہوگا دوسروں سے بچانا ارے بابا میں تو سمجھ سمجھی جات کر رہا ہوں ایمان سے بتاؤ جب بیچاری عورت کو بس میں کھڑا کرو گے ملازم بناؤ گے تو وہ تو سب شام کو آئے گی تو وہ خود بے سکون ہوگی سکون کی طالب ہوگی آپ کو کیسے سکون ملے گا وہ بھی بے سکون وہ بھی اب وہ بول بھی دیو دی بیگ جاؤ بھی میں دفتر سے آیا ہوں اما گل ویڈیو کہ یہ خاموش ہو کر بیٹھے سو جاؤ ابھی میں جاب کر کے آئی ہوں اولاد کی بھی کسی دی نہیں تو یتیموں کی طرح اولاد پھر گئے ابو کے پاس گئے اس نے کہا میں اجے آؤں تو کے پہلے تھا ابا پھر ترقی کی تو ڈیڈی تو ممی بن گئے ڈیڈی بنا ہے ڈیڈ سے ڈیڈ داد نے موئے ہوئے کو ممی کہتے ہیں انگریزی ممی فرونی قوم کی زبان میں کہتے ہیں وہ مصری زبان قدیم مصری زبان میں ممی کہتے تھے لاش کو ابا مویا ہو یا اما لاش ہو اولاد دیمان خدا لاشوں کے ڈھیروں سے سکون نہیں ملتے زندہ انسانوں کے دل سے سکون ملتا ہے مرد آتے ہمارے پاس حضرت صاحب طویل دے دو بابا کس چیز کا تعبیر گھر میں سکون نہیں ہے عورت آتی ہے بابا طویل دے دو بابا کس چیز کا طویل گھر میں سکون نہیں ہے ارے بابا سکون تو ملتا سکون پڑھتے ہو ہاں میں نے کہا سکون کہاں ملے گا تعلیم اور تربیت حضرت آدم اب اما ہوا پیٹ عورت جنت یہ بعد میں خلافت علم تعلیم تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق باللہ کے مراحل ہیں اور ایک تعلق بالخلق کے مراحل ہیں تعلق بالخلق میں پہلے عورت کی ایجاد ہے پھر جنت ہے پھر حضرت آدم مما ہوا کو لے کر جنت میں جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں اس کا مطلب ہے انسان کا سکون جنت میں بعد میں ہے عورت کے ساتھ غریب کا گھر ہوئے عورت شریف بیٹھی ہوئے ہو تھے سکون کی تو پردے والی ہوئے غیرت والی ہوئے اللہ قسم میں کروڑا کوٹا کھول کوٹھے میں کھوتی بیٹھی ہو گئے کھوٹا نہ کھلوں سٹوں اس لیے اگر انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر انسان ہوتا ہے تو اس کو تعلیم تربیت کے لیے مدرسے اور استاد کے پاس کیوں لے جاتے ہیں اس لیے کہ یہ ابھی انسان کا بچہ ہے لیکن یہ ابھی انسان نہیں ہے بچہ اور ہے اچھا اور ہے بچہ ماں باپ سے بنتا ہے اچھا پیر استاد سے بنتا ہے سمجھو گے نہیں گا تعلیم اور تربیت مرد اور عورت کے حقوق اور حدود کے لیے ہے کس کے لیے مرد اور عورت کے حقوق اور حدود کے لیے تو سکون کے لیے تو یہ ہے ہماری تعلیم مرد خلافت کے لیے عورت خلیفے کے سکون کے لیے جب گھر آباد حسین اللہ میں مول کی آباد تھی ویسے گھروں کا موقع بنے والا باہر موقع دے اگلے دن گھر چلتی نہیں تھی ازان اذان دوں گل سمجھ آئیے بابا تو یہ اسلام کی تعلیم تربیت ہے جس میں مرد مرد عورت عورت بیرونی نظام کے لیے مرد اندرونی نظام کے لیے عورت ایسے نا بابا عورت کو جب شادی ہو جاتی تو کہتے ہیں گھر والی کیا کہتے ہیں گھر والی تو تو دیہات مرد گھر والی ہے گھر رہے چیز نا بابا گھر والی گھر میں رہے جو اسلام کا یہ تمام نظام جو تعلیم تربیت قانون سارا کھڑا ہے تاریخ اسلام بھی پڑھو جدوں تک مسلمان اپنے گھریلو نظام ایک مرد حاکم رہی ہیں نا اللہ جینے کو پوری دنیا چ حکومت دیتی ہے تے جدو ایک گھر نو ہر رہن والا کی تھائی نہیں جیتے بھلا کی تھائی نہیں جیتے جیڑی قوم گھر دے وچ اپنی رن کول مار دھار وجے باہر کی میں جی تھی یارا صاحب میں تو تانا نہیں تو وانج وانج گھر کھلے بون ساڈا سردار بڑا بڑا ایں دا مطلب ہے سرداری گھروں شروع تھیندی ہے سرداری گھروں شروع تھیندی ہے تو میں نے جی کوئی ایک مولوی صاحب پوچھے جی اسلامی حکومت کی نہیں ہوتی میں کہ پہلے گھر رے چاہیے تیری گھر رے حکومت ہے گھر بندے ملک بن گئے اور قوم مولوی پیر حاکم تے ہمارا چار طبقے چار طبقے نے ہم گھر مرد عورت ہوں گی نہ نظام گھریلو آئلی نظام تو سب کا ہوتا ہے تو ہون دیکھو اگر ملا دے گھر رن ہاکے میں ہوں ملا کو حاکم بنا دے کیا کرے تو بابا پیر کے گھر کو دیکھو پیر حکم میں دیکھو مرد حاکم ہے تو اس کو حکومت باہر کی ملے نہ ملے اصل خلافت دیں گے کون نا گھریلو ملکی کی بھی مل جائے گی اصل گھر کی ہے گھر کی خلافت ہے اور گھر کی حکومت کی میں بڑھ بڑھنے لگا تو ماں پترو یہ نہیں والا جو میرے کو سونا والی ہوں جو گھر پہ جا کر آپ ہی کے کہو تو میرے کو مندے کٹوے سو سر واپا سے بیٹھو ہی گل ہے میرے کو کل ہے کلے کیونکہ حالات ہی ہیں جائیں ہاں چپ کر دے آپ پتا دے ایک بے کو بھائی تیرے تلے رہے چپ کر دے میں سونا سونا ہی رکھ دی گھر میں حکومت کیسے ہوتی ہے گھریلو نظام ہے نظام فطرت ہے نظام زندگی ہے وڈا بھی ہوتی چھوٹا بھی ہوتی کوئی چھوٹے کوئی وڈے وڈے چھوٹے تو بغیر گزارا نہیں یہ نظام فطرت ہے اور گھر کا وڈا کون بن سکتا جی ذمہ داری معیشت یا دیر ہو سن معاشت کی ذمہ داری اسی کے پاس ہوگی جس کی عقل کامل دین کامل جس کی عقل ناقص دین ناقص وہ محکوم ہو سی جہاں دین کامل عقل کامل ہو سی وہ حاکم ہو سی اب حدیث پا کے چاہ رہا دوسرا فرما فرما نا کے ساتھ لکل و دین ان کا عقل بھی ناقص ہے اور ان کا دین بھی ناقص ہے حدیث رسول گھر دا وڈا کی میں بڑھ سوچ گھر دے وڈے کو کرنے پونے فیصلے جڑا فیصلہ کرے سی وہ بڑا ہو سی مسئلہ گھر دے فیصلے گھر کو وسیع کرو نا وسیع کرو غصہ تے حکومت بڑھنی ہے یہ حکومت کی ابتدا ہے تخت حکومت کی انتہا ابتدا خراب ہوئے تو انتہا نہیں سوچ نہیں سکتی ہوں گھر فیصلے کرنے پہنچے پہلا فیصلہ کہنا کرنا پہنچے بھی آیا دھی پوتر دا رشتہ کائیں کو ڈیمنے کائیں کو نی ڈیمنا اے فیصلہ مرد کریں دے یا رن جے رن کریں دے تے رن وڈی جے بندہ کرے تے بندہ وڈا کتھا رشتہ دھی پوتر دا کرنے یا نی کرنا رشتے دے کرنے ہوں وڈے دے چھوٹے دا کیویں پتہ لگسی بھی رن وڈی یا پائے وڈا ہے او جے پائے فیصلہ کریں دے تے ول او وڈا جے رن کریں دیے تے میں دشائے ہوں کون کرے اللہ کرے چلو دیسی ہوئے بلا بھی من میں دن ان پڑھ ہوئے تجھے پڑھی لکھی ہونے شٹپ شٹپ تم کو کس نے کہا کہ میری بیٹی کی زندگی میں دخل دوں وہ شٹ اپ کریں گے مار جو پھوٹا گئے مار مرد ہو گئے تو کڑیا بن تو گیا مسٹر میں ہوں میں میں بن گیا اب آپ آگے ایک فیصلہ دوسرا فیصلہ کیا تو کدے بننا کدے نہیں بننا اور دھی پوتر دی تعلیم تربیت ایڈا فیصلہ کن کرنے اور گھر کیڑی کہ آنی جی کیڑی نہیں بے فیصلے مرد کریں دے تے ابا مرد وڈا رن کریں دی تو رن کبھی بھی بڑی نہیں ہو سکتی ایسی ہوتی کمزور ہے تاکہ واقعہ سنے نا قید اعظم کہتے جس کو مجھے مسٹر جنا محمد علی جنا وہ آپ تو لکھتے تھے ایم اے جنا ایم اے جنا محمد علی جنا قید اعظم آخری ایام اس کی کتاب ہے ڈاکٹر الہی بخش نے لکھی ہے کرنل الہی بخش ڈاکٹر تھا قید اعظم کا اس نے لکھی ہے بات وہ کہتا ہے قید اعظم کے آخری سانس تھے میں ان کے پاس گیا تو اس حالت دیکھ کر میں نے فاطمہ جنا کو کہا کہ بھائی اب نہیں بچ جاتے جدو میں جدو یہ حال فاطمہ جی نہ گناہ دے اندر قید اعظم میرے کو پوچھ دے اوئے ڈاکٹر کرن والا الہی بخشا یہ جڑی کچھ میری حالت رہی تھی میری بہن کو تے نہیں بھی دسیا وہاں کے سر ڈس آیا ہن قید اعظم کو کیا پیا دے سنو اوئے تو قید اعظم دومتی ہو سنو قید اعظم اس کو کہہ رہا ہے الہی بخش پھر بھی تو عورت ہے پھر بھی تو وہ میری تکلیف کا صدمہ نہیں برداشت کرے گی خود جس کو تکلیف ہے وہ کر چکا ہے عورت کو کیوں خبر دی وہ تکلیف کا صدمہ نہیں کہہ سکتی کیونکہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں ہوا کے ساتھ میں اور مورت جیڑی ہاتھ سے تلک میں دے تیرے مرد کھڑے ہیں پھر ایک واقعہ میں نے پڑھا بے نظیر کتاب میں پڑھا میں نے بے نظیر کہہ رہے نواز شریف کو ارے نواز شریف تم سیاست نہیں کر سکتے تم چوڑیاں پہن پہن کر گھر میں بیٹھ جاؤ چوڑیاں پہن کر مرد عورت کبھی برابر نہیں ہو سکتے اب آخری بات آخری بات تمہاری تعلیم تربیت یہی ہے نظام خلاف مرد کو مرد رکھو عورت کو عورت رکھو تعلیم تربیت دو عورت کو لیکن گھر کی کس کی دو گھر کی دو اب تعلیم اسلامی کی ابتدا ہوتی ہے اصلاح قلب سے اور تعلیم مغرب کی ابتدا ہوتی ہے اصلاح پیٹ سے اصلاح پیٹ سے یہ میرے پاس کتاب ہے سر سید کی شکولوں کا بانی ہے اس میں سر سید لکھتا ہے مگر اس کے ساتھ یہ بھی تصور کرنا چاہیے کہ پیٹ ایک ایسی چیز ہے کہ دین رہے یا جائے خدا ملے نہ ملے اس کو بھرنا چاہیے تو جس تعلیم کی ابتدا پیٹ سے شروع ہوگی اس کی انتہا تباہی بربادی پر ہوگی ہوگی تباہی بربادی پر ہوگی اب ہمیں کیا بنانا چاہتے ہیں اس لیے ہم نہیں بننا چاہتے یہ میرے پاس مطالعہ پاکستان ہے بارہویں سرکاری کیا بولو بارہویں سرکاری اس پر حکومت پاکستان نے اے میرا نشان لگا پیا یہ حکومت نے لکھا ہے کہ ہمارے ایک مذہب ہے ایک تہذیب ہے ہمارا تہذیب کا جو مرکز ہے موجود داڑو تے ہڑپا ہے تہذیب مونجو دھاڑو دے ہڑپے دے مشرکاں تو لینی ہے تے مذہب نبی پاک تو لینا ہے ایتھے لکھا کھڑے اس کا مطلب ہے تہذیب الگ ہے مذہب الگ ہے تہذیب کہتے ہیں انسانیت کو مذہب تو ہمیں چودہ سو سال ملے ساڑھے سو سو چودہ سو سال تہذیب ہمیں پانچ ہزار پرانی ملی ہے اینا مطلب ہے تہذیب 3500 سو سال پہلے تے کو ملی ہے مطلب ہے تیرے رسول کو انسانیت کہنا انسانیت تعلیم اور مذہب جب تہذیب کو مذہب سے الگ کرو گے تو عورت بازار کی زینت ہوگی ارے جب تہذیب مذہب کے تابع ہوگی تو عورت گھر کا چشم و چلا ہوگی یہ مطالعہ پاکستان ہے تو اب میں سکول والوں کو کہتا ہوں بابا مکے مدینے نہ گئے کرو اوکھ نہ کتنی کھڑو تو موجود ہڑا اے نالے وے سیندھے جدے ہڑپا کھڑے وے شاہی والا یہ میں نہ سکول والے کا کھانا کھا پاؤں تو نسی بہنا نہ ہو جو چور کی سزا میں ٹکٹ کٹ ہی تر سو روپیہ لگ سی تقریباً نہیں تھا منہ جو دھاڑ دو گیا اتنا زیارت کر آئے اتنا سنبھالی کیا کھڑے ایک ہی ہے جی لاش پتہ نہیں کہیں پیسے تو نہیں کٹ ہے یہ جگہ مونگلے دے یہ جگہ کولا دے یہ جگہ ڈاند دے میں پوچھو کیا کہ جی،, جی جی ہمارے ابا اجداد کے کارنامے ہیں یہ چوالا لا میرے چور دیتا میری پاکستانی حوالے سے پرانی تہذیب ہے پھر آخیا کی ہے نے آخر جی پہلے ساری تہذیب اتوں شروع تھی ہے بولے اتوں شوی میں سفر کریں دی راہ گئی ہے بولا لندن امریکہ گئی ہے انہیں سب ہار سنگار کر دے ایک والا بھیج دی تھی اے جیڑا جو کچھ ہے یہ ہماری تہذیب ہے کیا ہے اب تازی بھی بڑا کون سا عمر شریف تھا مر رہا جو ہے سارے بڑے موئے بڑے آ اچھا جو مولوی مار بنے مذہبی شکر جان چھوٹی ہے یہ تازی بڑے ہیں اور یہ مذہبی بڑے ہیں تو تازی اور مذہب کی جدائی یہ مغرب کی ہے جھوٹی میرے بابا تعلیم تربیت اسلام کی یہی ہے مردو مرد والے فیصلے کرو ان شاء اللہ ترے تو منا ویسے اور سکون لینا ہے تو ایک ہی بات ہے تم اپنی عورت کو دیکھو اور عورت کو کہو تم مجھے دیکھو پیار آتا کہ اللہ سائیں جڑا میرا حصہ میں کو دے دی تھی ہن وہ آ کے میرے کتے مرد مر گیا عورت کے لیے یہ کام تھا ہی راش اگر عورت کہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت ہیں تو کبھی گھر نہیں بس دینا دل بچ دینا جب مرد آ کے اس کے علاوہ اور بھی ہیں تو والا بھی گھر نہیں وسدے وسدے نہ با پردے نال کہڑے نال پردے نال وسدے نہیں گالوں اسلام نے پردہ جڑا رکھے نا دی بین دا یہ بہت وڈی شے ہے اے وڈی شے ہے اچھا میں مسلمانوں غیرت دی گل کر ایمان دے نہ سو قرآن پاک وچ اے دیکھو اللہ سے سب دا رب ہے کائنا رب سب ہے لیکن سب کو دکھیندا کہیں نہیں اللہ سے صاحب دا رب ہے لیکن دشمن کو نہیں دکھایا پردے چ رکھے صاحب کو کدھر رکھے جی پردے چ رکھے یہ جی۔ قیامت دے حسین اللہ کی میں مومن دے دے تو خدا دنیا میں بھی دشمنوں سے پردے میں ہے قیامت کے دن دشمن بھی خدا کے خدا سے پردے میں ہوں گے تو نہ خدا ادھر اپنے دشمنوں کو دکھاتا ہے نہ ادھر دکھاتا ہے ادھر بھی اس کے دوست دیکھتے ہیں میدان حشر میں بھی دوست دیکھیں گے جلیا جی سارے کو لکھیں داتے والا دین کیوں والے مذہب کیوں آندہ داتا کیوں بڑھیا غوث پاک کیوں بڑھیا محکم دین سہرانی کیوں بڑھیا امام علی شاہ کیوں بڑھیا جیڑا سارے کو دکھاوے قدرہ نہیں ہو جا قدرہ ہوں جا جا کہیں کو دکھاوے کہیں کو نہ دکھاوے گناگار ہو سکتا ہے بےغیرت نہیں ہو سکتا اللہ کا جڑا فقیر ہونے نا عورت کو آپ پردے چ رکھے سی اپنی کو پردے چ آپ بھی پردے بچ رکھے سی ولا خدا کو بے پردہ دیکھتا ہے مشاہدہ بل کلب کے ساتھ نا بابا گل ولایات کا راگ جی ماں جیڑی پیو ماں پتر آپ ماں پردے وہ بابا فرید بن ہے خدا کو وہی دیکھتا ہے جن ماں پردے نہ وہ خدا کو نہیں دیکھتا خدا کو وہ وہاں پر خدا پردے پردے دیکھو جی۔ عورت اور خدا کے درمیان میں تجھ کو مناسبت بتا رہا ہوں وہ بھی پردے میں ہے یہ بھی پردے میں ہے وہ اپنے دشمنوں کو نہیں دکھاتا اور یہ اپنے غیر محروم کو نہ دیکھے اس لیے غیرت مند فرد والے اولاد ہمیشہ خدا کو دیتی ہے مشاہدہ بالقلب دل ہونا دے صاف پار تھی میرا بابا جنہیں کو دے پردہ ہوئے کیا ہوئے دے پردہ ہوئے ہوں جنوں دے پیٹو بنے سے ہوں ساری خلافت دے گئی مولویا دن فلانے کرو ووٹ ہو میں الیکشن ہو میں جمہوریت ہوئے میں کہ بابا سیاح تھی گدڑ پوچھا ماں کھلو ماں کہ شیر مرے تھے بادشاہ کون بن دے وہاں پوتر شیر ہی شاہ بن دین شیر ہی شاہ بن دین وہاں کا دو جاؤں گا تری جاؤں گا میرا پوتر اے مرے نہ مرے تو نہیں بھی بندا <laughs> میں بھی آدھا مولوی سیاسی مرے نہ مرے تو جمہوریت مولوی نے جمہوریت کو مان لیا لیکن جمہوریت نے مولوی کو خدا دے بندیا عورت گھر نکل آوے دے اسلام مسلمان کو اللہ سے اسلام کھا سکیں دے تے جے سمجھے بھیجے سمجھا پتہ نہیں کیڑا اسلام ہو سی ساری دے سمجھے جے نہیں اندا جے تواڈی سمجھے جو تو یہی ہے بابا نکاح کا ایک مقصد ہے نکاح کا تافر دل کا تحفظ اور جو دھی بہن دی پیا ہوں تحفظ ہی گل ہوں یہ مرد جڑے بن بے سونا گھرے لو اب حاکم مرد بنے ارے بابا حاکم تو بھی نہیں بن سکتا حاکم اللہ اور اس کا رسول ہے مرد دا حق بن دے خدا رسول دے پیچھو چلن عورت دا حق بن دے مرد دے پیچھو چلن جتھا مرد خدا کو چھوڑ دے وہ تھا عورت کلی تھی کھڑے تو تھا بی بی نور جہاں پاک میراسی تے کمبھار تے فنکار جیڑے اے میرے بابا وڈے بن دے ایویں نا ہاں تے اے تہذیبی ثقافت اے اے تہذیب دے ثقافت ہی ہو کوئی تھا پڑھائی میں دی کتاب لکھی کڑے مطالعہ پاکستان بارہ دا اور آخر جے تے گستاخی سنی ونجا سر سید دی اے میرے کول افکار ہے سر سید دے جڑے نویں دوست بیٹھو تواڈے کیتے خبر پیا دینا سکولوں کا سب سے بڑا دوست ہے رسول کا سب سے بڑا دشمن ہے اس کتاب دا پیا کہ سر سید کے ماد اللہ نقل کفر کفر نباشد انگریز کے اصول ترقی کے مطابق انسان اور حیوان دی تمیز انگریز نے دسی ہے وہ دے مطابق اللہ محمد رسول اللہ کا لباس بھی جانوروں والا تھا اور رسول اللہ کی صورت بھی جانور والی ہاتھ میں پکن پی بن لیکن سن لگ خبر آخر گیر تک منہ آخر نبی وال کرنا پوسی دشمن لال چوڑ دے نبی دے کو کھڑ سنے دوہیں جان مارے ویسن دعا اللہ رب العالمین تو آکو ساکو قرآن حدیث دی تعلیم تربیت دے من دی بہن کو برکہ پرتا چادر چار دیواری رکھنی توفیق بخش واخر دوما